واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم ۖ ان اللہ لا يحب من كان مختالا فخورا اور اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ بناؤ اور والدین کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو اور رشتہ داروں اور یتیموں اور مسکینوں اور رشتہ دار پڑوسی اور اجنبی پڑوسی اور پہلو سے لگے ہوئے دوست اور مسافر اور غلاموں اور لونڈیوں کے ساتھ بے شک اللہ اکڑنے والے اور بڑا بننے والے کو پسند نہیں کرتا اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے اپنے مومن بندوں کو حکم دیا ہے کہ وہ صرف اسی کی عبادت کریں اور کسی کو اس کا شریک نہ بنائیں اس لیے کہ وہی خالق و رازق ہے اور اس کے احسانات تمام مخلوقات کو عام اور شامل ہیں اس لیے بندوں پر اس کا حق ہے کہ وہ صرف اسی کی عبادت کریں اور کسی کو اس کے ساتھ شریک نہ بنائیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ سے پوچھا کیا تم جانتے ہو کہ بندوں پر اللہ کا کیا حق ہے تو انہوں نے کہا کہ اللہ اور اس کے رسول زیادہ جانتے ہیں تو آپ نے فرمایا کہ صرف اسی کی عبادت کریں اور کسی کو اس کا شریک نہ بنائیں پھر آپ نے کہا کیا تم جانتے ہو کہ اگر بندے ایسا کریں تو ان کا اللہ پر کیا حق ہے کہ اللہ انہیں عذاب نہیں دے گا اس کے بعد اللہ نے والدین کے ساتھ حسن سلوک کی نصیحت کی اس لیے کہ دنیا میں کسی کے وجود میں آنے کا ذریعہ والدین ہی ہوتے ہیں اطاعت والدین کی اہمیت کے پیش نظر ہی اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی کئی آیتوں میں اپنی عبادت اور والدین کے ساتھ احسان و حسن سلوک کو ایک ساتھ ذکر کیا ہے اللہ نے فرمایا انشکرلی ولی والدیک کہ میرا شکر ادا کرو اور والدین کا اور فرمایا اللہ وبالوالدين احسانا یعنی اللہ نے یہ فیصلہ کر دیا کہ تم لوگ اس کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرو اور والدین کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو اس کے بعد اللہ نے رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ مسکین کو صدقہ دینا صدقہ ہے اور رشتہ دار کو صدقہ دینا صدقہ اور صلہ رحمی ہے مسند احمد ترمزی ابن ماجہ نسائی اور یتیموں کے ساتھ اچھے برتاؤ کا حکم دیا اس لیے کہ ان کے باپ جو ان کی دیکھ بھال کر سکتے تھے دنیا میں موجود نہیں ہیں اور مسکینوں کے ساتھ جو اپنی ضرورتیں پوری کرنے کی مالی استعداد نہیں رکھتے اور رشتہ دار اور غیر رشتہ دار پڑوسیوں کے ساتھ امام احمد نے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جبرائیل پڑوسی کے بارے میں مجھے ہمیشہ نصیحت کرتے رہے یہاں تک کہ میں نے سمجھا کہ ان قریب ہی اسے وارث بنا دیا جائے گا اور پہلو سے لگے ہوئے ساتھی کے ساتھ جیسے بیوی سفر کا ساتھی کام کا ساتھی وغیرہ اور مسافر کے ساتھ اور غلاموں اور لونڈیوں کے ساتھ اس لیے کہ غلامی سے بڑھ کر انسان کی اور کوئی کمزوری نہیں ہو سکتی اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مرض الموت میں فرمایا کہ اے مسلمانوں دیکھو نماز کا خیال رکھنا اور اپنے غلاموں اور لونڈیوں کا اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ وہ متکبر کو پسند نہیں کرتا جو اپنے آپ کو دوسروں سے بہتر سمجھتا ہے حالانکہ وہ اللہ کے نزدیک حقیر اور لوگوں کی نگاہوں میں مبغوض اور قابل نفرت ہوتا ہے